حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کو طلاق کا اختیار دیا تھا تو کیا یہ طلاق بن گیا جبکہ انہوں نے آپ کو اختیار کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چوہتر